حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چالیس